جہاں تک جن آیتوں کا ترجمہ میں کروں گا وہاں تک ان آیتوں کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ نشاؤں گا جی دیکھیے یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں کس چیز کے بارے میں تو ماں استحامیا کس چیز کے بارے میں یا ارون سوالات کر رہے ہیں آپس میں سوالات کر رہے ہیں خبر واقعہ عظیم بڑا واقعہ بڑی خبر تو یہ کافر لوگ اس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں عن النبع العظیم اس زبردست واقعے کے بارے میں مختلفون الذي کا معنی جو ہم وہ لوگ فيه اس کے اندر مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں الحدی اوم پی مختلف لوگوں کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف جن میں خود ان کی باتیں مختلف ہے جس کے بارے میں خود ان کی باتیں مختلف ترجمہ سمجھیں انشاءاللہ تشریح بعد میں ہوگی اس آیت کا مطلب کیا ہے بعد میں آپ نے سمجھنا جس کے بارے میں وہ ہی مختلف ہوں خود ان کی باتیں کیا ہیں مختلف ہیں اللہ کا مانا کیا کریں گے خبردار سیاح علم آپ نے پڑھا کہ جب یہ مظاہرے داخل ہوتا ہے تو کس کس کا معنی دیتا ہے مستقبل کو قریب کر دیتا ہے نا جی عالم سے اس کا معنی ہوتا ہے جاننا جاننا تو مظاہرہ ہے پتا لگ جائے گا بہت جلد ان کو پتہ لگ جائے گا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں کل لا خبردار بہت جلد پتہ لگ جائے گا دوبارہ خبردار سیعلمون انہیں بہت پتہ لگ جائے گا یہاں تک کی آیتوں کی آیتوں کا جمعہ آپ کو سمجھ میں آ گیا جی اس میں سے کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا شان نزول تو دیکھیں اما یا یہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں العظیم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نبا سے مراد خبر اور عظیم سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس سے مراد قیامت کی خبر ہے اور پھر میں نے آپ کو آیت بھی بتائی تھی کہ سورج فوج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر بھی نبا عظیم کا لفظ آیا سے مراد قیامت ہے ٹھیک ہے ایک قول یہ ہے اس سے مراد قیامت ہے اچھا بات علماء فرماتے ہیں کہ یہ قیامت مراد نہیں ہے بلکہ نبع عظیم سے مراد قرآن مجید ہے مجید مراد ہے کیونکہ کفار کوئی کہتا کہ یہ جادو ہے کوئی کہتا یہ شعر ہے اور کوئی کہتا کہ یہ تو پہلے لوگوں کے سے کہانیاں ہیں بات سمجھ میں آ گئی نمبر ایک اس سے کیا مراد ہے قیامت مراد ہے اور نمبر دو اس سے کیا مراد ہے قرآن مجید مراد ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ سوالات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے یہ جادو ہے یہ شعر ہے یہ تو سے کہانیاں ہیں اور تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے اس سے مراد نبوت نبی کا معنی بھی کیا ہوتا ہے نبی کا معنی خبر دینا خبر دینا نبی اللہ اللہ کی خبر دینے والا تو عظیم سے کیا مراد ہے نبوت مراد ہے کیونکہ نبوت سے دنیا کے اندر کیا آ جاتا ہے انقلاب آ جاتا ہے العظیم بہت بڑی خبر جس سے دنیا میں اطلاع آ گیا پرانے طریقے پرانے رسم و رواج ختم ہو گئے تو اب اس نبوت کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہے نعوذ باللہ جادوگر ہے کوئی کہتا شاعر ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا مجنون ہے تو یہ تین قول ہے یہاں پر اور اس کے اندر جو سب سے پہلا قول ہے قیامت کا وہی راجیہ ہے کافی قوال بھی ہیں لیکن قیامت کا جو قول ہے وہ سب سے زیادہ راجیہ ہے اچھا اب آگے لفظ آ رہا ہے مختلف جن جس کے بارے میں یہ خود مختلف ہے خود جن کا آپس میں اختلاف ہے اس کا کیا معنی ہے یہ کیسے اختلاف کرتے تھے یہ کفار آپس میں کیسے اختلاف کرتے تھے اس قیامت کے بارے میں عیسائی جو تھے عیسائی عیسائی کہتے کہ جسم دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا روح دوبارہ زندہ ہوگی عیسائی کیا کہتے تھے کہ جسم قیامت کے دن جسم دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا ہاں روح اٹھایا جائے گا اور یہود کہتے تھے یہود کا آپس میں بھی بہت سارے فرقے بن گئے تھے اس میں سے ایک فرقہ یہ کہتے تھا کہ قیامت بری مت نہیں اب آواز آ رہی ہے تو اللہ ایک معنی یہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت ڈانٹ رہے ہیں جی کلا کے دو معنی آتے ہیں ایک کا معنی زجر ڈانٹنا اور ایک کلا کا معنی حق حق دونوں کو عذاب ہے پہلا معنی ہے ڈانٹنا اللہ رب ڈانٹ رہے ہیں خبردار ان قریب انہیں معلوم ہوئے گا پھر خبردار قریب بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا قیامت کے بارے میں پہلا معنی ڈانٹنے کا ہے جلد کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے قیامت کا واقع ہونا یہ حق بات ہے یقینی بات ہے کل قیامت کا واقع ہونا یہ یقینی بات یہ کافر لوگ کو بہت جلد جان لیں گے پھر یہ کافر لوگ بہت جلد کو جان سمجھ میں آ گئی بھی سمجھ میں آ گیا سیارمون بھی سمجھ آپ کو اچھا اب اس کی ترکیب رہتی ہے ترکیب آپ کچھ کر لیں گے ترکیب بہت ضروری ہے اچھا کنیا سیا کا سمجھ نہیں آیا کلا اس کے دو معنی آئے ہیں کلا کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی ہے نحو کے اندر آپ اس کو پڑھیں گے تفصیل پھر سے ڈانٹنے گنا اور ایک اس کا معنی آتا ہے حق حق یقینی حق بات ہے یقینی بات ہے کلّہ کے یہ دو معنی آتے ہیں اب اس کا ترجمہ اسی معنی کے پہلا معنی کا ترجمہ کریں گے کل خبر ڈانٹ ڈانٹ رہے اللہ رب ڈانٹ رہے ہیں خبردار قریب انہیں معلوم ہو جائے گا پھر خبردار قریب انہیں معلوم ہو جائے گا مراد لیں تو پھر اس کا معنی ہے کہ یقیناً قیامت حق ان قریب انہیں بھی معلوم ہو جائے گا اللہ سیال تم اللہ سیال دو مرتبہ کیوں لے کر آئے کلّا سیالمون تم مطلّہ سیالمون مفسری کیا ہے کہ کلا سیال امن سے مراد موت ہے کلا سیال امن سے کیا مراد ہے موت جب انہیں یعنی موت آئے گی تو انہیں ساری بات کھل کر سامنے آ جائے گی اور تم مکلا سیال امن سے مراد پھر قیامت آئے گی تو اس سے مراد قیامت ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ مفسر ایک معنی تو بیان کرتے ہیں اللہ عالم ان سے کیا مراد ہے موت موت کے وقت حقیقت سامنے آ جائے گی اور تم اللہ کیا مراد ہے قیامت ہے قیامت لوگ قیامت کا انتظار کرتے ہیں قیامت کے بارے میں سوالات کرتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں صحابہ کو تنگ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ان قریب انہیں پتہ لگ جائے گا موت کیا ہے قیامت کیا ہے قریب ہی معلوم ہو جائے گا بات سمجھ میں گئی جی باقی رہ گئی اس کی ترکیب عام ماں کی ترکیب بھی بہت ضروری ہے جی آپ کے نصاب میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جی جن کے پاس بریک ہو رہی تھی وہ بعد میں ریکارڈنگ ٹھیک ہے ترکیب آپ کر لیں گے ترکیب آپ کو کتاب پڑھ رہے ہیں ترکیب کی اچھا ترکیب کوئی کتاب نہیں پڑھ رہی کون سی کتاب ہے نقو آپ نے پہلے کچھ کچھ ہے آپ کی کتاب کچھ نہ کچھ پڑی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا تو بہت مشکل ہو جائے کیونکہ میں کہوں گا بات جا رہا ہے اسم مذاق ہے لفظ اللہ موصوف ہے الرحمن اول ہے الرحیم ثانی ہے تو آپ کہیں گے یہ مذاق کیا ہوتا ہے یہ موصوف کیا ہوتا ہے یہ صفت کیا ہوتا ہے یہ جار کیا ہوتا ہے یہ باتیں آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئی آپ صرف تصویر چلائیں گے جب آپ کچھ نہ کچھ نحو پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ترکیب بھی کر لیں گے ہاں جی، ابھی سے اگر ترکیب شروع کر دی تو باتیں سب کے سب اوپر سے گزرتی ہیں سرف آپ نے پڑھی ہے سرف سرف پڑھی ہے آپ کے سرک بھی نہیں پڑی تھوڑی تھوڑی پڑی ہوئی چلے یعنی سیبوں کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی کہ یہ کون سا سیوا ہے کتنی باتیں سمجھ میں آ جائے گی نا یہ سیوا کون سا ہے بایا ہے امر ہے نہیں ہے انشاءاللہ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھ ہیں آج اس کافی ہے انشاءاللہ باقی کل کلاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ